کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے یعنی ایمان لائے اللہ تمستقان ہو اور پھر ایمان پر جمے رہے تتنزل علیہ الملائکہ تو فرشتے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت نچھاور کرتے ہیں فرشتے اترتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اللہ تخاف نہ ڈرو تم ولا تحزنو غم نہ کرو وہ اب شیرو اور بشارت حاصل کرو بل جنت التی اس جنت کی تم تم تو آدون جس کا اللہ کی طرف سے تمہیں وعدہ کیا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا ہم تمہارے معین و مددگار ہیں دوست ہیں دنیا میں بھی وفل آخرہ اور آخرت میں بھی ولکم فی ہا ماتشتہی انفس کو اور ہم تمہیں وہ ساری چیزیں عطا کریں گے جو تم چاہو گے ولکم فی فیحا ماتون اور جو تم مانگو گے یعنی قیامت میں نظلم من غفور رحیم یہ غفور رحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی میرے بھائیوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب مضمون بیان کیا ہے بشرطی کہ ہم سمجھیں فرمایا ان الدین کالو ربن اللہ جو لوگ کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے یعنی ایمان لا ایمان کے بغیر تو اللہ کی رضا مل ہی نہیں سکتی دولت کا مل جانا یہ اللہ کے ملنے کی دلیل نہیں ہے دنیا کے دھیر کا مل جانا اللہ کے ملنے کی دلیل نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندوں اگر تمہاری ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا ڈر نہ ہوتا تو میں ان غیروں کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا یعنی اتنی دولت ان کو دیتا کہ ان کے مکان سونے اور چاندی کے بن جاتے والے بوتے ہیں ممفد ان سقفت میں معارف اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں ان کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا لیکن خطرہ یہ ہے کہ اگر اتنا مال ان کو دیا تو یہ مسلمان مال کو دیکھ کر یہ سمجھ لے گا کہ وہی سچا ہے ایمان کو چھوڑ بیٹھے گا فرمایا میرے بندو ایمان میرے وہاں پیارا ہے قرآن کریم میں متال غرور کہا دنیا کو متا متا کس کو کہتے ہیں علامہ اسماعی رحمت اللہ علیہ میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ قرآن کی بہت زیادہ خدمت نحویوں نے کی ہے اسماعی علیہ الرحمہ بہت بڑے نحوی ہے قرآن کریم کے دو لفظ کی تلاش میں انہوں نے چھ مہینے گزارے صرف دو لفظ کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے ایک لفظ ہے رقیم سورہ کاف میں رقیم اور دوسرا لفظ ہے متا متا الغرور ان دو لفظوں کا کیا معنی ہوگا اللہ کا کلام ہے یہ تو اور شہروں میں اصلی زبان نہیں ملتی شہروں میں مخلوط زبان ملتی ہے آپ شہر میں چلے جائیں تو نہ آپ کو اصلی اردو ملے گا نہ اصلی گجراتی ملے گا اصلی زبان نہیں ملتی اصلی زبان ملتی ہے دیہاتوں میں تو اسمعی علیہ الرحمہ دیہاتوں میں گئے ان دو لفظوں کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے ہاں میرے بھائیوں یہ قرآن اور حدیث بڑی محنتوں سے ہم تک پہنچا ہے یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا ہم اس کو جو سرسری سمجھ رہے ہیں اس کی تشریح اس کے معنی اس کے مطالب اس کو جو ہم سرسری سمجھ رہے ہیں یہ غلط خیال ہے یہ بڑی محنتوں سے ہم تک پہنچا تو اسمعی اس دو لفظ کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے کافی جگہوں پر گئے ایک دیہات میں گئے وہاں دیہات میں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے چھوٹا سا مکان تھا ایک بچہ تھا ایک چتکبرا کتا آیا اپنی زبان میں جس کو کابر چترا بولتے ہیں چٹ کبرا کتا آیا اور اس نے چولہے پر جو کپڑا استعمال کیا جاتا ہے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے برتنوں کو پکڑنے کے لیے اس کپڑے کو اٹھایا اور لے کر بھاگا جب بچے کی ماں آئی تو بچے نے کہا جا رقیم وہ اخد المتا وہ عید رقیم جبل آیا فرمایا ایک معنی مل گیا کہ رقیم بولتے ہیں کبرے کتے کو وہ اخد متا اور چونے کا چترا لیا اس نے معلوم ہوتا ہے متا کہتے ہیں اس چونے کے چترے کو اور پہاڑ کی طرف لے کر چلا گیا فرمایا دوسرا معنی بھی مل گیا یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ نے جو قرآن میں دنیا کو متا کہا اس کا مطلب یہ ہے یہ چولہے کا چترا ہے جو استعمال کر کے پھینک دو اس پر اعتماد نہ کرو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے یہ مکال غرور ہے یہ تمہارے استعمال کے لیے میں نے دیا ہے اس کو خدا بنانے کے لیے نہیں دیا دولت خدا بنانے کے لیے نہیں ہے دولت استعمال کے لیے تم کھاؤ تم پیو تم پہنو تم استعمال کرو تو یہ متا ہے استعمال کے لیے دیا ہے اس کو رب بنانے کے لیے نہیں دیا اس کو مالک بنانے کے لیے نہیں دیا اس کے پونجا پاٹ کے لیے نہیں دیا کہ آپ آپ اور ہم جو ہے پیسوں کے پونجا پاٹ کرنے لگے اور ایسے بخیل بنے ایسے بخیل بنے کہ رب کریم کے کام کو بھی توڑ دیں اور صدقات للہ تو بہت دور کی بات ہم زکات بھی نہ دیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے دولت کو رب بنا دیا ان الدین کالو رب اللہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عجیب جملہ ان کا نقل کیا ہے حضرت بلال نے فرمایا اچھا ہوا اللہ نے دو چیزیں اپنے قابو میں رکھی ایک رسک اور ایک ایمان اللہ نے اپنے پاس رکھ دنیا والوں کو نہیں دیا فرمایا اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں یہ دو چیزیں اللہ دے دیتا رزق اور ایمان تو بلال فرماتے ہیں ہم جیسے کالوں کو کوئی ایمان نہ دیتا اللہ نہ دولت کو دیکھتا ہے نہ مالداری کو دیکھتا ہے نہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے نہ جمال کو دیکھتا ہے اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھ کر اپنے ایمان سے نوازتا ہے ایمان ایک عجیب دولت ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے حضرت موسا علیہ السلاط وسلام کی بیوی آسیہ حضرت فرعون کی بیوی آسیہ جب ایمان لے آئے موسا علیہ وسلام پر تو فرعون نے بہت بہلایا پھسلایا اور یہ کہا کہ چھوڑ دے تیرا شوہر تو رب ہے تیرا شوہر تو اللہ ہے تیرا شوہر تو خدا ہے دنیا جھک رہی ہے گرون کے سامنے دولت کا انبار ہے دھیر ہے کتنا دیا ہے تو چھوڑ اس اللہ کو اور موسا کو دوبارہ مجھے مان لے ارے تجھے عزت تجھے سب کچھ لیکن جب بہلانے فسلانے سے آسیا نہیں مانی تو تیل گرم کیا ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تین دن تین راتیں تیل گرم ہوتا رہا اور پھر آسیہ کی کام کرنے والی نوکرانی کے دو بچے تھے ایک سات سال کا ایک ڈیڑھ سال کا یہ عورت بھی ایمان لے آئی تھی اس عورت کو لائے کام کرنے والی کو اور اس کے دو بچوں کو لائے اور سمجھایا کہ فروغ کو رب مان لے لیکن وہ عورت بھی ایک ہی بات پر تھی جب ایمان آ جاتا ہے نا ایمان آ جاتا ہے نا اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت دے دیں خدا پاک کی قسم ایمان کی حلاوت آئے گی تو ہم بازار میں پھر جھوٹ بول کر ایمان کا سودا نہیں کریں گے پھر ہم دھوکہ دے کر ایمان کا سودا نہیں کریں گے شرط یہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں بہت مفصل واقعہ لکھا ہے آپ کے ایمان کے بعد میں کہ مجھے یہ تو قبیلے غفار میں رہتے تھے جو مکے سے کافی دور تھا کہا مجھے پتا چلا کہ مکے میں کوئی آدمی نکلا ہے محمد نام کا اور اس نے ایک دین قائم کیا ہے اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور میں اس کا نبی ہوں تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں تحقیق کر کے آؤ بھائی نے آ کر بتایا کہ ہاں بالکل صحیح ہے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں ابو ذر کہتے ہیں مجھے یقین نہ آیا میں خود گیا اب میں مکاف کعبہ میں پڑا ہوا ہوں لیکن کس کو پوچھو وہاں تو سبھی محمد کے دشمن ہے کون مجھے بتائے دن گزر گیا شام ہوئی خود ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھ کو دیکھا تو دیکھا کوئی یہ نو والد ہے کوئی مہمان ہے کوئی بیچارہ کہیں سے آیا ہے کہا تم کہاں سے آئے کہاں گفار سے کہا کھانا کھانا ہے کہاں حضرت علی اپنے گھر لے گئے لیکن ابو ذر کہتے ہیں نہ میں نے علی سے کچھ پوچھا نہ علی نے مجھ کو کچھ پوچھا کچھ نہیں میں کھانا کھا کر پھر متاف میں آ گیا وہیں سو گیا دوسرا میرا پورا دن گزرا شام کو پھر علی لے گئے لیکن نہ علی نے مجھ کو پوچھا نہ ابو زد کہتے میں نے ان کو پوچھا تیسرے دن پھر شام کو علی اپنے گھر لے گئے تو اب علی نے پوچھ لیا کہ تم دو دن سے یہاں آئے آج تیسرا دن کہاں سے آئے کیوں آئے ہو تو ڈرتے ڈرتے ابو زر کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے یہاں کوئی محمد ابن عبداللہ نامی آدمی ہے اس نے دین قائم کیا ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ ہے میں اس کا رسول ہوں تو میں اس کی تحقیق کے لیے آیا ہوں تو حضرت علی نے کہا کہ تم نے صحیح سنا تو کہا مجھے لے چلو گے حضرت علی سے ابو ذر کہہ رہے بخاری شریف میں مفسر روایت مجھے لے چلو گے کہا بالکل لے چلوں گا لیکن میں سیدھا محمد کے مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں میں نہیں جاؤں گا حضرت علی فرماتے ہیں حالات مکے کیسے تھے میں یوں چلتا رہوں گا اور تمہیں اشارہ کر دوں گا کن کر مار کر تم اس مکان میں چلے جانا وہاں تمہیں محمد کی ملاقات ہو جائے گی چلے ہیں ابو ذر پیچھے ہیں حضرت علی آگے ہیں تھوڑا فاصلہ ہے جہاں دار ارکم آیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے یوں کنکر مار دیا اشارہ کر دیا ابو ذر اندر چلے گئے حضرت کے پاس بیٹھے حلیہ دیکھتے ہی فرما دیا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے ابو ذرگفاری نے فرمایا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے فرمایا آپ کا دین مجھے پیش کیجیے دین پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر نے کلمہ پڑھ لیا حضرت نے فرمایا دیکھو مکے کے حالات ٹھیک نہیں ہے اپنے کلمے کا اظہار نہ کرنا تم یہ نہ بتانا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن ایمانی اسپیڈ جو آ جاتی ہے نا ہم میں وہ اسپیڈ نہیں ہے ایمانی اسپیڈ جب آ جاتی ہے تو وہ رہتی نہیں ہے کے کعبہ میں گئے طواف کر رہے ہیں اور زور زور سے پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ الہ الا اشد محمد و رسول اور ٹوٹ پڑے مکہ والے مارنے کے لیے یہاں تک کہ ابو کیا ہو گئے بے ہوش ہو گئے چچا باس آئے اور فرمایا کس کو مار رہے ہو یہ تو گفار کا سردار ہے اور اسی کے قبیلے سے ہم شام جاتے ہیں یعنی بیچ میں راستے میں یہی بستی پڑتی ہے راستہ بند ہو جائے گا تب جا کر لوگوں نے ماردہ بند کیا شام لہو لوہان اسی عالم میں مطاف کعبہ میں رہے دوسرے دن پھر طواف کرتے ہوئے وہی اشد اللہ الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور پھر پٹائی ہو رہی ہے بے ہوش ہو رہے ہیں لیکن کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا یہ ہے ایمانی اسپیڈ اس کو کہتے ہیں ایمانی اسپیڈ ایک پچاس مرتبہ اور سو مرتبہ اللہ اللہ اللہ کر لینے سے ایمانی اسپیڈ نہیں آ جاتی ایمانی اسپیڈ نام ہے اس کا کہ بازار میں بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے لیکن ہم اپنے رنگ کو نہ بھولیں دنیا جاوے تو جانے دو دکان بند کرنی پڑے تو کرنے دو لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گی ہم دگا بازی نہیں کریں گے ہم دھوکہ نہیں دیں گے ہم سچ بولیں گے ہماری زبان جھوٹ نہیں بولے گی ہم اللہ کے نام کی بے حرمتی نہیں کریں گے ہم جھوٹی قسم نہیں یہ ہے اصل ایمانی اسپیڈ سماما ابن وسار رضی اللہ تعالی بعد میں مسلمان ہو گئے اپنے قبیلے کے سردار ہے عمرے کے لیے جا رہے تھے صحابہ کرام کو مل گئے راستے میں صحابہ کرام پکڑ کے لے آئے مدینہ المنورہ میں جب حضرت مدینہ میں تھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سماما کو مسجد کے ستون سے باندھ دو اللہ کے نبی کا جیل خانہ بھی مسجد نبوی ہی تھی اور اللہ کے نبی کا مدرسہ بھی مسجد نبوی ہی تھی اور اللہ کے نبی کی خانقاہ بھی مسجد نبوی ہی تھی اور اللہ کے نبی کی دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی مسجد نبوی ہی تھی سارے کام ہی انجام دیے جاتے تھے فرما مسجد کے ستون سے باندھ دو باندھ دیے سماما کو اب اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد صحابہ کو کہہ دیا تھا خیال رکھنا اپنے قبیلے کے سردار ہیں یہ خیال رکھنا ان کا اور حضرت ہر نماز کے بعد ان کے پاس جاتے کئی فحال سماما بخاری شریف میں ہے تو سماما کہتے ان تک تل تک تل ان تن تن ملا شاکر اگر مجھے قتل کرو گے تو میں قبیلے کا سردار ہوں میرے قبیلے والے بدلہ لیں گے تم سے اور اگر مجھے احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں تمہارا شکر گزار بنوں گا تین دن مسجد نبی میں باندھے رہے کھانا کھلایا جا رہا ہے سب کو تین دن کے بعد حضرت نے فرمایا سماما کو چھوڑ دو چھوڑ دیا قریب کے باغ میں گئے غسل کیا اور غسل کر کے آئے اور نبی سے فرمایا اللہ کے حبیب کلمہ پڑا دیجیے بخاری شریف میں روایت امام بخاری مسئلہ ثابت فرما رہے کہ آیا ایمان لانے سے پہلے غسل کا کیا مسئلہ ہے اصل تو اس پر یہ یہ روایت لائے مسئلہ اپنی جگہ یا بخاری نہیں پرانا اس لیے مسئلہ یہی چھوڑ دیتا ہوں فرمایا مجھے کلمہ پڑا دیجیے اللہ کے حبیب نے کلمہ پڑا دیا صحابہ پوچھ رہے ہیں سماما سے کہ اصل ڈر اور خوف تو تب تھا جب تم بدے ہوئے تھے بہت ممکن ہے قتل کر دیا جائے تب تم نے کلمہ نہیں پڑا اور ابھی کلمہ پڑا فرمایا ایمان تو تبھی آ چکا تھا تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ہاں کبھی تقریر اور تبلیغ سے جو فائدہ نہیں ہوتا وہ انسان کے اخلاق سے ہو جاتا ہے سہارنپور کے اسٹیشن پر ایک سکھ بڑا خوبصورت گورا چتا انسٹ کیا ہوا طبیعت کا موتا ٹرین سے اتر رہا ہے اللہ مانور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ اسی ٹرین میں جانے والے ہیں اور بالکل دروازے کے سامنے حضرت آ کر کے کرے اب چڑھنا ہے پیسنجر اتر رہے ہیں اس میں وہ سیخ اتر رہا ہے اور اس کا پاؤں اس کی پینٹ میں اس کی پتلون میں الجھ گیا تو وہ اترتے اترتے یوں گرنے لگا شاہ صاحب نے یوں اٹھا لیا اس کو سکھ تھا حضرت نے یوں اٹھا لیا اور اٹھا کر کے یوں پکڑ لیا اور نیچے اس کو اتارا اور نہ معلوم حضرت پر اس وقت کیا کیفیت تھی حضرت نے فرمایا اتنا گوڑا چہرہ اور جہنم میں جائے گا بس اسی وقت اس سیکھ نے حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اخلاق ایک بہت بڑی تبلیغ ہے اخلاقیات جو ہے نا ایک بہت بڑی تبلیغ ہے ہمارے اخلاق اگر حضور کے کردار پر آ جائے تو خدا باقی کی خوشبے میں بہت بڑی تبلیغ ہو جائے گی ہماری لیکن افسوس کہ غیر مسلم سمجھ چکے ہیں کہ مسلمان مسجد ہی میں صحیح ہوتا ہے مسجد کے باہر گندا ہوتا ہے ہم نے اسلام کو تقسیم کر دیا ایک مسجد والا اسلام اور ایک باہر والا اسلام ہم نے اسلام کو تقسیم کر دیا حالانکہ مسجد والا اسلام وہی باہر والا اسلام ہونا چاہیے لیکن ہم اسلام کو تقسیم کر چکے ہمارا باہر کا اسلام اور ہے ہماری مسجد کا اسلام اور ہے ہم مسجد میں بڑے صوفی معلوم ہوتے ہیں لیکن باہر میرے اخلاق ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد یہ یہ جتنے غیر مسلم ہیں نا سب ایسے نہیں ہیں کہ جو متشدد ہو اور سخت ہو اور دل کے بڑے پتھر جیسے ہو سب ایسے نہیں ہیں ان میں اچھے لوگ بھی آپ اخباروں میں پڑھیں گے اچھے لوگوں کے بھی اس کے اندر باتیں آتی رہتی ہے مسلمانوں کے فیور کے اندر آپ پڑھو گے گجرات متر والے نے کتنا لمبا لکھا یہ عالم اسلام میں اس وقت جو بحران چل رہا ہے اس سے متعلق کتنی اچھی ایسے لوگ فہیم اور سمجھدار بھی ہیں عقل مند لوگ بھی ہیں یہ لوگ سکون کی تلاش میں ہیں کہ ان کو سکون ملے لیکن جب وہ سکون کے لیے اس درے اسلام پر آتے ہیں اور ہم جیسے نالائکوں کو دیکھ کر یہ لوگ واپس ہو جاتے ہیں کہ اگر اسلام کسی کا نام ہے تو پھر ہم نے اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ایک بہت بڑی تبلیغ ہے اچھے اخلاق سمانا اتنے وسال فرماتے ایمان تو تبھی آ چکا تھا تمہارے اخلاق کو دیکھ کر لیکن اس وقت اگر میں اظہار کرتا تو شاید تم لوگ یہ سمجھتے کہ میں بلدا ہوا ہوں تو ڈر کے مارے اسلام میں نے قبول کیا اس لیے جب میں چھوٹ گیا تو اب میں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا ورنہ ایمان تو میں میرے دل میں آ چکا تھا ایمانی اسپیڈ جب ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے اس کی کیفیت ہی کچھ عجیب ہو جاتی ہے پھر انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے یہ جو اہل اللہ کے حالات ہم پڑھتے ہیں بزرگوں کے حالات جو ہم پڑھتے ہیں اہل علم کے حالات جو ہم پڑھتے ہیں کہ ان پر بڑی قبت علامہ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بڑی عجیب بات لکھی ہے فرمایا کہ بادشاہ وقت کے وزیر نے آ کر اطلاع دی کہ بادشاہ آپ سے ملنے آ رہے تو حضرت یوں آلتی پالتی مار کر بیٹھے تھے تو حضرت نے جب بادشاہ آیا تو یوں اپنے پاؤں کا دس پندرہ منٹ بیٹھا دعا بادشاہ روانہ ہو گیا لیکن وزیر نے بعد میں کہا کہ بادشاہ وقت آئے بڑا پاؤں پھیلا کر بے ادبی میں بیٹھے رہے یہ کب سے تم نے پاؤں پھیلانا شروع کر دیا تو شیخ سلیم چشتی نے فرمایا جب سے ہم ہاتھ روک لیا ہے تب سے پاؤں کو پھیلا یہ سامنے یہ ہے وہ چیز کرو کرو تمہاری مدد کرے گی لیکن شک ہے کہ وہ ایمان بھی تو ہمارے پاس دنیا کے وہ بھی حالات میں چپڑا سے ہم کو ڈرا دیتا ہے ایک پولیس والا ہم کو ڈرا دیتا ہے کیوں ہمارے اندر ایمانی قوت نہیں ہے ایمانی طاقت نہیں ہے ورنہ خدا ہے کی قسم مومن کا چہرہ دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ مومن کو ڈرا دے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر وہ نور عطا کر دیتا ہے وہ روپ عطا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے مانا بھی ڈر جایا کرتا ہے بہرحال ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے جو اللہ فرمائی دل کو کہا کہ ہمارا ہمارا یعنی ہم اسے ہیں بہت اور کے تیز ہمیں ملا کے قدر نہیں بناؤ ان لوگوں کو پوچھو ساری پریشانیوں میں حالات میں جو بعد میں ایمان لائے ان سے پوچھو ایمان کی قدر ایمان کی قدر وہ کیسے ہمت ہے سے ان کی ایمان بڑھتے ہیں ایمان بہت بڑی دولت ہے اللہ کے کہہ رہا ہے ان الدی رفا رب اللہ مستقام فرمایا ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرنا استقامت کی کیا تعریف ہے استقامت کا معنی ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد شریعت کے مطابق چلنا جمے رہنا منافق کی طرح نہ بننا مگر نبی نبی نظالف لا الہ الا اللہ لا الہ الا منافقین کی طرح نہ بننا جو تجرب میں رہے یہ کرو یا یہ کرو یہ کرو یا یہ کرو نماز پڑھو یا دکان کھولو اور پھر جی میں آتا ہے لاؤ دکان ہی کھول کھولو نماز بات کر لوں گا ایسا نہ کرنا استقامت کے ساتھ دین پر رہنا مدر زمین بین ذالک نہ بننا لا الہ الا ولا الہ الا ایمان پر جم جانا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اور پھر استقامت بھی جب تیری ایمان پر ہو تو یاد رکھنا ایمان تیرا ایسا ہو کہ تیرے ایمان کے اندر غلو نہ ہو شریعت پر رہنا شریعت سے آگے نہ بڑھنا اپنی طرف سے نئے نئے مسائل کو نہ لانا چاہے وہ عقائد ہو چاہے وہ جو ہے اعمال ہو اور چاہے وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہو استقامت کے ساتھ رہنا شریعت کے مطابق رہنا عقائد میں کیسے رہنا عقائد میں ایسے رہنا کہ ایک اللہ کے علاوہ تیرا ماتھا کسی کے سامنے ٹکنے نہ پائے بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا غوث بڑے سے بڑا کتب بڑے سے بڑا ابدان لیکن تیری پیشانی تو صرف اللہ ہی کے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے سورہ کافرون اللہ نے کیوں اتاری سورہ کافرون کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا کلیا لیا یہ ہلکا فرون لاحا بدو ماتا اس سورت کو کیوں اتارا مکے میں جب اللہ کے نبی کا دین چل پڑا تو مکہ کے کچھ لوگ ولید ابن مغیرہ اور اور اسی طرح کچھ اور لوگ تھے جو حضور کی خدمت میں آئے اور یہ کہنے لگے محمد یہ مکے میں دو جماعت ہو گئے تیری جماعت ایک میری جماعت تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صلح کر لیں حضور نے فرمایا صلح کیسے کرو گے تو وہ کہنے لگے ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو گے اور ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے اس پر صلح کر لیں اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تو اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے خلاف بالکل نہیں کر سکتا تمہارے معبودوں کی عبادت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا حضرت اقبستان رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر ایک عجیب مکتا اس زمانے کے اعتبار سے لکھا ہے فرمایا جو لوگ آج یوں کہتے ہیں کہ تم ہماری عید پر آؤ ہم تمہاری دیوالی کے اوپر تمہاری مندروں میں یا تمہاری مورتوں کو یا تمہارے فلاں معبود کے قریب آئیں گے چاہے سجدے نہ کرتے ہو لیکن یہ وہی صلح ہے جو مشرقی نے مکہ لے کر آئے تھے یہ وہی مشرقی نے مکہ والی صلح ہے فرمایا تم ضرور اپنے برادران وطن سے اچھے تعلقات رکھو اچھے اخلاق سے ملو ان کو کھلاؤ اور پلاؤ لیکن ایسی شرط کبھی نہ لگانا کہ ہم تمہارے مذہب میں تم ہمارے مذہب میں تم ہماری عید پر ہم تمہاری خوشیوں میں ایسی شرط نہ لگانا فرمایا اگر ایسا لگایا ہے تو پھر یہی مکہ والی صلاح ہو جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صلاح سے منع فرمایا انہوں نے دوسری بات رکھی انہوں نے دوسری بات یہ رکھی کہ اچھا یہ صلاح اگر منظور نہیں ہے تو دوسری صلاح یہ ہے کہ آپ جب مطاف میں آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ جب مطاف میں آؤ تو ہماری جو وہاں معبود رکھے ہیں کابت اللہ میں جو ہمارے بدھ رکھتے ہیں ہمارے محبود رکھتے ہیں تو میں اس کے اوپر ذرا تم ہاتھ لگا دینا بس ہاتھ لگا دینا سجدے بھی نہ کرنا اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے غیر اللہ کی تعظیم سے منع کیا گیا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں غیر اللہ کی تعظیم کروں یہ لوگ جو اس وقت رتھ یاترا اور فلا یاترا اور فلاں یاترا نکل رہی ہے اور کہتے ہیں ہم ایکتا والے ہیں اور ایکتا کا سبق پڑھانے کے لیے فلہار جو چڑھا رہے ہیں یہ فلہار حقیقت میں یہ دوسری سلامک والوں کی طرف جا رہی ہے اجازت نہیں ہو سکتی ہے ہم پتان نہ نکلے اپنے گھروں سے ہم پہلے سے یہ اعلان کر دیں کہ ہم ہماری طرف سے آپ لوگ مطمئن رہیں ہماری طرف سے کوئی طوفان نہیں ہوگا ہماری طرف سے کوئی جوان نہیں نکلے گا لیکن فلحال کے مسئلے کو رکھنا یہ حقیقت میں دوسری صلاح ہے کہ آپ تعظیم کا ہاتھ ان کے سر پر رکھ رہے اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا انہوں نے تیسری بات رکھی مکہ والوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں اور وہ یہ ہے کہ اگر محمد آپ چاہیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیں پورے مکے کا امیر بنا دیں آپ چاہیں تو خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تمہارے نکاح میں دے دیں آپ چاہیں تو ہم دولت کا دھیر آپ کے قدموں میں ڈال دیں لیکن آپ ہمارے بتوں کی متعلق برائی کرنا کہ بت کچھ نہیں ہے یہ کہنا بند کر دیجیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے تب بھی میں اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا اور ان بتوں کی بے بسی کو بیان کرنے سے نہیں رکنے والا ہوں میں یہ بیان کر کے رہوں گا صلح کا کوئی مسئلہ جب نبی نے ان تینوں کا جواب دے دیا تو اب اللہ نے جواب دیا پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے کل یا اے کافرو لا ما تعبدون میں نہیں عبادت کرتا تمہارے ان بتوں کی جس کی تم کر رہے ہو اور نہ تم میرے معبود میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہو نہ ابھی کر رہے ہو نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے نہ تم دینوں کو بلی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ تو ایمانی اسپیڈ کیا ہوتی ہے آسیا کے کام کرنے والی جب لے گئے وہاں تیل گرم ہے اور اس موقع پر سات سال کے بچے کو اٹھا کر ڈال دیا ابن کثیر نے فرمایا کام سے ظاہر تھوڑی دیر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آدھے گھنٹے گرم ہونے والے تیل میں تمہاری انگلی کی چمڑی اتر جاتی ہے تین دن تک گرم ہونے والے تیل کا کیا حال ہوگا اس کے بعد اس عورت سے کہا اب بھی باز آ جا اس نے تھوڑے سے پاؤں آگے پیچھے ہونے لگے اندر سے وہ بچہ جو مر گیا تھا اللہ نے بولنے کی طاقت دی یہ فرمایا ماں پیچھے نہ تو جس کو آگ سمجھ رہی ہے وہی جنت ہے ابن کثیر نے پورا واقعہ نقل کیا یہی جنت ہے بظاہر تو تجھے تکلیف ہو جائے گی ڈیڑھ سال کے بچے کو اٹھایا اور ڈالا اس کے اندر وہ ڈیڑھ سال کا بچہ ہی کیا جس نے دنیا بھی بھی نہیں نہیں دیکھی دیکھی ہوگی ہوگی جس نے ماں ماں کی ممتا کا پیار بھی نہیں دیکھا ہوگا اس کی آنکھیں ابھی تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کو بھی اٹھا کر کے ڈال دیا ماں پر کیا گزر رہی ہوگی یہ وہ ایمانی اسپیڈ ہے جب ایمان کی حقیقت آ جاتی ہے نا تو پھر یہ حال ہوتا ہے کو کچھ نہیں وہ بچے کو بھی ڈال دیا اب ماں کی باری آئی تو ماں نے کہا اجازت ہے اب مجھے بھی ڈال دو لیکن میری ایک وسیعت ہے کہ مرنے کے بعد ہم تینوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کرنا الگ الگ نہ پھینک دینا وسیعت منظور کی ایک جگہ دفن کر دی تینوں کی ہڈیوں کو میرے آقا معراج میں جا رہے ہیں بڑی خوشبو آئی ایک جگہ پر جبریل سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے فرمایا آسیا کی کام کرنے والی نوکرانی اور ان کے دونوں بیٹے ان تینوں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے جو اللہ نے ایمان کی وجہ سے پیدا فرمائی ہے قیامت تک آتی رہے گی ایمان کوئی عجیب ہی چیز ہے اسی لیے صوفیہ فرماتے صوفیہ کیا میرے حضرت نے مجھ کو خود کہا فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کی کثرت ہوتی ہے تو یقیناً اس کے بدن سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے اور بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو کچھ وقت کے گزرنے کے بعد بندے کے بدن سے خوشبو کا احساس ہوتا ہے فرمایا ایک مرغی جب ہر وقت گندا کھاتی رہتی ہے تو پھر اس کے گوشت سے بدبو آتی ہے اور ہر وقت اچھا کھانا کھاتی ہے تو خوش بدبو نہیں آتی ٹھیک اسی طرح اگر میرے روح میں اور میرے جسم میں گنا ہی گنا جاتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ بدن سے بدبو آنے لگے گی بلکہ بعض صوفیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ اس کے چہرے چہرے کو کالا کر دیتا ہے ایمانی اسپیڈ میرے بھائیو ایمان اپنا مضبوط بناؤ اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کو اصل ایمان پیارا ہے ایمان فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دولت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور کبھی دولت لے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے دولت دے کر کہاں ایمان کی حفاظت کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے میری فیکٹری میں بنا ہوا یہ بندہ دولت کا لالچی ہے حریص ہے اور اگر اس کو دولت نہ ملی تو یہ غریبی کی وجہ سے ایمان چھوڑ دے گا اللہ اس کو مالدار بنا کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے اس کو دولت دے کر ایمان کی حفاظت اور غریب ہے ایک مالدار ہے لیکن اللہ نے دیکھا کہ اس کا مال اس کو غرور میں مبتلا کرے گا برائی میں مبتلا کرے گا اور کہیں اس کا مال اپنے رب سے جدا نہ کر دے اپنے رب کو بھلا نہ دے اور کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے اس لیے اللہ اس کو غریبی دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے کہ میرے بندے تیری غریبی مجھے پسند تیری مالداری مجھے پسند لیکن تیرا ایمان چھوٹ جائے یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ ایمانی دولت ہے کچھ اچھی جی۔ ان الدین قالوا ربنا اللہ ثم مستقام استقامت عقائد میں بھی استقامت ہو ہم اللہ نے جو ہمیں کہا ہے اللہ کو ماننا حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مسیح اللہ خاصہ رحمۃ اللہ علیہ بندے کی بڑی حاضری ہوئی ہے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب ہم مظاہر میں تھے کوئی جمعہ ہمارا خالی نہیں پڑتا تھا کہ ہم حضرت کی مجلس میں نہ جاتے ہو جمعہ کے بعد تین گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی علماء کی صرف علماء اور طلباء ہوتے تھے اور کوئی نہیں ہوتا تھا اور عجیب عجیب باتیں حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے حضرت کی کتاب پڑھتے تھے تبلیغ جنیز یعنی تھانوی کے بیانات کرتے تھے اور اسی میں سے سمجھاتے جاتے تھے عجیب عجیب باتیں بیان کرتے تھے ایک مرتبہ مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے او جوانو تم خوبصورتی کے دیوانے ہو جس عورت کی خوبصورتی پر تم مرے جا رہے ہو اس کو خوبصورتی تو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کتنا خوبصورت ہے اس سے جی لگا لو اس سے جی لگاؤ فرمایا او جوانوں تم کسی کی دولت کو دیکھ کر مارے جا رہے ہو ارے جس مالدار کو دولت دی ہے جس کے پیچھے تم جی حضور جی حضور کرتے جا رہے ہو اس کو دولت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کتنا مالدار ہے اس سے جی لگاؤ اگر جمال کی بنیاد پر جی لگانے کے قابل وہ اللہ ہے مال کی بنیاد پر جی لگانے کے قابل وہ اللہ ہے خوبصورتی کی بنیاد پر جی لگانے کے قابل تو وہ اللہ ہے فرمایا اس سے جی لگاؤ اور پھر ایک ایک واقعہ بیان فرمایا جو علامہ رومی نے لکھا ہے معارف مصنوعی میں اب تبلیغ میں بھی حضرت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت بڑی خوبصورت اور ایک جوان پیچھے پڑ گیا چلتا رہا پیچھے عورت نے اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا پوچھا کیوں آ رہا ہے پیچھے کہا تیرے عشق کا میں دیوانہ ہوں تیرے خوبصورتی کا میں دیوانہ ہوں اور تیرا میں عاشق ہو چکا ہوں اس لیے میرا جی نہیں مان رہا ہے میں بے قرار ہوں تیرے پیچھے آ رہا تو اس عورت نے یوں کہا ارے مجھ سے زیادہ خوبصورت تو میری بہن ہے جو پیچھے آ رہی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت میری بہن ہے وہ وہ پیچھے آ رہی ہے تو یہ جوان اب اس لڑکی کو چھوڑ کر پیچھے انتظار کرنے لگا کہ وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تو وہ کیسی ہوگی بس وہ انتظار کر رہا تھا کہ اس لڑکی نے اس کو ایک تھپڑ مارا اور یہ کہا اگر میرا ہی عاشق تھا تو دوسروں کا انتظار کیوں کر رہا ہے حضرت بھی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد جو مارکی مذربی میں علامہ رومی نے لکھا ہے حضرت نے فرمایا ایک شیخ اور ایک بزرگ نے جب یہ واقعہ سنا تو چیخ نکل گئی بزرگ کی ہمیں ہنسی آ گئی اور بزرگ کی چیخ نکلی اور فرمایا ایک اور دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے تو میرا رب دوسروں کے سامنے ماتا دیکھنا کیسے پسند کرے گا وہ رب کیسے پسند کرے گا کہ یہ میرا بنایا ہوا کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہا ہے کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے اس کے سامنے جھک رہا ہے جو کوئی اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جو اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا فرمایا اللہ غیرت من ہے ایک عورت کو جب غیرت آتی ہے کہ ایک بیوی کو غیرت آتی ہے بیوی کے سامنے کسی اور کو اگر آپ نے اٹھا کر نظر اٹھا کر دیکھ لیا کسی لڑکی کسی عورت کو آپ نے اپنی بیوی کے سامنے دیکھ لیا اس کی غیرت ایک دم جوش میں آ جاتی ہے وہ لڑائی پر آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا کیوں ایک عورت جب یہ پسند نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور پر نظر اٹھائے ایک اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمتیں کھا کر کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہا ہے حضرت نے ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا مسیح الامت کی مجلس میں میں نے سنا تھا بڑا عجیب واقعہ لکھا حضرت نے فرمایا دل کو ہلا دیتا ہے فرمایا ایک بزرگ نے پوپٹ پار رکھا تھا پار رکھا تھا اور اس کو اللہ کا ذکر سکھایا تھا وہ اللہ اللہ کرتا ہے یہ ہمارے وہاں کے پوپٹ اور توتے جو ہے نا وہ تو توتیاں توتیاں پوپٹ کیا ہے وہ ہیں کچھ نہیں بولتی ورنہ افریقہ کے جنگل کے جو جو طوطے ہوتے ہیں جو پوپٹ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ بولتے ہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا بولتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے انسانی بول رہا ہے انگلینڈ میں ایک مکان میں میں گیا مجھے دروازہ کھولا صاحب مکان میں لندن میں تو وہ جو ساؤتھ افریقہ کا جو طوطا تھا وہ زور سے بولا گجراتی میں گجراتی میں ملی تھی گجراتی میں سکھایا تھا تو وہ گجراتی میں بولا کہ مہمان آئے ہیں پانی لاؤ تو میں پہلے سمجھا کوئی انسان بول رہا لیکن وہ بار بار بولنے لگا تو میں نے کہا اچھا یہ تو طوطا بول رہا پھر کہنے لگا السلام علیکم جا رہے ہو گجراتی میں بول رہا ہے جب ہم نکلنے لگے تو وہ بولنے لگا بہرحال بزرگ نے توتا پالا تھا اسے ذکر سکھایا تھا اچانک بلی نے اس کو پکڑ لیا لطیفہ کہہ لیجئے یا واقعہ کہہ لیجئے بہرحال بزرگا نے دین تو انہی واقعات سے استدلال کیا کرتے ہیں فرمایا کہ بلی نے اس کو پکڑا اور جب مرنے لگا وہ توتا تو چھ چھ اپنے اصلی آواز میں بولنے لگا مر گیا بزرگ بہت رو رہے تھے بہت رو رہے تھے کسی نے فرمایا حضرت ایک پرندہ ہی تو تھا اس پر اتنا دم کیا آپ رو رہے ہیں اتنا غم کہ آپ اتنا رو رہے ہیں پرندہ تھا مر گیا فرمایا پرندے کے مرنے پر نہیں روتا میں نے اس کو زندگی بھر اللہ کا ذکر سکھایا تھا لیکن موت کے موقع پر ذکر نہیں آیا بلکہ اپنی اصلیت آ گئی کہیں میرے مرنے کے موقع پر اللہ کو میں بھول کر اصلیت نہ آ جائے ہاں یہ حل کی نظر ہوا کرتی ہے اللہ والے کیسے اشارہ کیا کرتے ہیں ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمارے ہمارے محدثین میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اس وقت نام میرے ذہن سے نکل گیا جب جب ان ان کے کے انتقال کا وقت آیا وہ اتنے باروب تھے اتنے باروب تھے اتنے باروب تھے کہ ان کے مرنے کے موقع پر سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی کو کلمہ تلقین کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے استاذ کا رو بھی اتنا تھا کوئی کلمہ نہیں کرا رہا تو سارے شاگرد اب سارے شاگرد اپنی اپنی صنعت سے حدیث بیان کر رہے ہیں فلان فلان فلان رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہاں جا کر رک جاتے ہیں بہادر صاحب نے استاد محترم نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر عالم سکرات میں اپنی صنعت سے حدیث پڑی انبی ہرئی رن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا حدیث پوری ہوئی اور ان کی روح پرواز کر گئی زندگی خدمت حدیث پر گزاری موت بھی اتنی پیاری آئی جیسے ہماری زندگیاں گزرے گی ویسے ہی ہماری موت آئے گی اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اصلیت غالب آ جائے اور اور ہم جو ہیں کسی اور چیز کے تذکروں پر مر رہے ہو تو عقائد ہمارے اتنے پختہ ہو اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوانوں کے ہاتھ میں کبھی دھاگا پڑا ہوا ہے بھائی یہ دھاگا کہاں سے کہاں فلا بزرگ کی مزار سے دیا گیا فلا بزرگ کی مزار سے دیا گیا اب چھوڑیے بزرگوں کے مزار تک تو ایک مسئلہ تھا اب تو غیروں کے دیے ہوئے دھاگے بھی باندھ رہے ہیں ایمان ہمارا کہاں چلا گیا ہم کہاں اپنے ایمان کو کھو بیٹھے ایک مسلمان کے بعد میں جو اپنے ہی کسی جگہ کے رہنے والے ہم نے سنا کہ وہ اپنے علاج کے لیے اپنے علاج کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس گئے وہ اپنے سمسان میں لے گیا اور ایک قبر کی پکی بنی ہوئی سمسان میں کس کی قبر ہوگی غیر مسلم کی قبر ہوگی وہ لے گیا اور یہ اس پر چادر چڑھاؤ اور اس کے ساتھ چکر لگاؤ اس مسلمان نے صحت کے لیے چادر بھی چڑھائی اور ساتھ چکر بھی لگائے اور کلمہ تو کفریا بھی اس نے بولے خطرہ ہے کہ ان کا ایمان نہ چلا گیا ہو ہمارے اندر وہ ایمانی مضبوطی نہ رہی فرمایا ایمان کے بعد استقامت استقامت یہ تو باب رب تبارک و تعالی میں استقامت اللہ ہی کو ماننے والے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے والے نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی استقامت ہو یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک نبی سمجھے ایک پیغمبر سمجھیں ایک رسول سمجھیں ایک سب سے بڑے نبی سمجھیں لیکن خدا نہیں ہو سکتے محمد بشر اللہ کا کا محمد بشر اللہ کا بشریکہ کا بیاقو تم من آ شاعر کہہ رہا ہے محمد بشر ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک یاقوت ہے جو ہیرو کے اندر سے سب سے اونچا ہیرا ہے یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت اونچی شخصیت بہت اونچی شخصیت لیکن خدا نہیں ہو سکتی رب نہیں ہو سکتے اللہ نہیں ہو سکتے الوفات میں حضرت نے خود چادر کھولی سوئے ہوئے تھے چادر کھولی اور ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور مساجدہ مساجدا الا لا تتخذوا قبری وسنا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر ان لوگوں نے ان کے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا خبردار تم لوگ میری قبر پر سجدہ نہ کرنا حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا اگر میرے نبی کے قبر پر سجدہ کرنے کا ہمیں خوف نہ ہوتا تو ہم اپنے نبی کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے لیکن خطرہ یہ ہے کہ کھلی چھوڑنے میں لوگ سجدہ کریں گے اس لیے ہم نے چاروں طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بند کر دیا تو حضرت بہت کتنے بڑے حضرت ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آیا حضرت کتنے بڑے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام کے شوہر تو تھے نہیں نکاح تو ہوا نہیں تھا اور اللہ کو مریم سے ایک لڑکا پیدا کرنا تھا العظم پیغمبر اور وہ ہیں عیسیٰ علیہ وسلام تو کیسے حاملہ کیا مریم کو جبریل امین کو بھیجا لیکن اپنی اصلی شکل میں نہیں انسانی شکل میں انسانی شکل میں بھیجا ورنہ تو مریم ڈر جاتی بھاگ جاتی انسانی شکل میں اور کس انسان کی شکل میں جبریل آئے تھے ہمارے حضور کے پاس جبریل آتے تھے انسانی شکل میں تو دہیا کل بھی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جو صحابی رسول ہے ان کی شکل میں تو مریم کے پاس کس شکل میں آئے تھے کس انسان کی شکل میں قرآن یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ بشر سویہ ہم نے جبریل کی شکل کو متشکل کیا انسانی شکل میں اور کیسا انسان بشرن سبیا ایک کامل اور مکمل انسان کی شکل بشرن سبیا شیخ عبد الغنی نابلی سی رحمت اللہ علیہ بڑے خواب کی تعبیر دینے والے امام گزرے محمد ابن سیرین تو پہلے یہ بات کہ شیخ عبد الغنی نابلی سی کی تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں کامل و مکمل اگر کوئی بشر ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کامل کوئی نہیں جمال آپ کا انتہائی کمال آپ کا انتہائی خوبصورتی آپ کی انتہائی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار جو مسلم شریف کے اندر ہے فرمایا کہ اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا واحسن من کلم ترقت من کلم النساء خلقت مبرئا من كل کل کانک قد خلقت كما تشاء فرمایا اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ میرا چہرہ ایسا ہے اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا میں چاہوں میرے ہاتھ ایسے ہو اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا حالانکہ اللہ کی چاہت نبی کی چاہت سے بھی اونچی تھی اللہ کی چاہت اللہ کا پسند کرنا یہ نبی کے پسند کرنے کے بھی انسان تھا لیکن شاعر کا تخیل ہے حضرت اسلام بلی اللہ تعالیٰ کا کان نہ قد خلے تما تشاؤ حضرت ابستانوی نے ایک جگہ پر تبلیغ میں عجیب بات لکھی حضرت نے فرمایا چودہ سو سال کے نبی کے بعد میں کہنے والے سارے شعرا کے ایک پلنے میں رکھ دو سارے شعر کو اور حضرت حسان کے شعر کو ایک پلنے میں رکھو حسان کے شعر جھک جائیں گے کیوں نہیں جھکیں گے حسان دیکھ کر کہہ رہا ہے تم سب بغیر دیکھے بول رہے ہو حضرت حسان دیکھ کر بول رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے فرمایا کیا فتح کامل و مکمل اگر انسان کوئی ہے تو ذات ذاتی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبد الغنی نابلسی کی تحقیق یہ ہے کہ جبریل امین مریم علیہ السلام کے سینے پر جو کوک مارنے آئے تھے وہ آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے تھے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کو بھیجا کا پھوک ماننے کے لیے فرمایا اگر یہی تحقیق لے لی جائے تو اب اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ سلاق وسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہو گئے اس اس تفسیر پر روحانی بیٹے ہو گئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ آپ کی شکل میں جبریل امین تشریف لائے تھے تو آپ کے روحانی بیٹے ہوئے شیخ عبد الغنی فرماتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ اس امت پر دجال اور یاجوج و ماجوج کے حالات جب آئیں گے تو کسی نبی کا انتخاب نہیں ہوا عیسا کا انتخاب ہوا اس لیے کہ باپ کی ملکیت پر جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے علیہ السلام کا انتخاب اس لیے ہوا کہ یہ بیٹا ہی کھڑا ہوگا اپنے باپ کی اس ملکیت عظیمہ اور اس امت کو بچانے کے لیے اور فرمایا جب دجال اور یاجوج ماجوج کا مقابلہ حضرت عیسیٰ کر لیں گے اور امت کو بچا لیں گے اور امت میں ہدایت کو پھیلا دیں گے تو یہی عیسیٰ انتقال فرمائیں گے تو نبی کے پڑوس میں دفن ہوں گے فرمایا بیٹا کمال کا کام کرتا ہے تو باپ آگوش میں لے لیتا ہے گویا حضور کے پڑوس میں دفن ہونا یہ نبی ہے کریم وسلم اپنے آگوش میں لے رہے کیسا بڑا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے روحانی بیٹے کے لیے عیسیٰ کا انتخاب ہوا لیکن ان تمام کے باوجود ہے بشر مجھے بتانا یہ ہے بشر انسان ہے ہم آپ کو بشریت پر رکھیں گے ہم آپ کو خدائیت پر نہیں لے جائیں گے ہم آپ کو ردوبیت پر نہیں لے جائیں گے ہم آپ کو اللہ نہیں بنائیں گے آپ خود اپنی دعاؤں میں یوں کہہ کر گئے اللہ ان میں ارد کا وہ ابن و ابدی کا وہ ابن و امتی کا فرمایا ناسیتی فی کا فرمایا اے اللہ میں بندہ ہوں اور ایک بندے کا بیٹا ہوں اور ایک باندھی کا بیٹا ہوں یعنی میرا باپ بھی تیرا بندہ اور میری ماں بھی تیری بندی مطلب میں سراسر ابدیت میں جھکا ہوا ہوں اور میری پریشانی تیرے کمزور ہے دوسری دوسری دعا میں فرمایا اللہ ان کلو بنا بنا واسینا وجوار لم تم لکھنا منہا شیا اے اللہ میرا دل میرا آزا میرے ہاتھ میرے پاؤں میرے دل میری پیشانی اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے لم تم لکھنا ترجمہ دیکھو برا عجیب لم تم لکھنا منہا شیا اے اللہ اس میں سے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہم ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں آپ تھوڑا سا یہ تصور کر لو ہاتھ میرا نہیں ہے اللہ کا ہے اس نے آریت کے طور پر مجھے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے ارے پڑوس سے جب تم کوئی چیز استعمال کے لیے مانگ کر لیتے ہو بیٹے سے کہتے ہو بیٹے حفاظت سے رکھنا واپس دینا ہے آریت کے طور پر ہاتھ کو مان لو گے تو پھر اس ہاتھ کو غلط استعمال نہیں کریں گے پھر ان پاؤں کو غلط استعمال نہیں کریں گے پھر ان آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کریں گے اللہ رومی نے ایک جب عجیب بات کہی فرمایا کہ جس انسان نے اپنی نظروں کو بد نظری سے بچا لیا اور غلط نگاہوں سے بچا لیا فرمایا رب کریم اپنے دیدار کی اور اپنی زیارت کی لذتوں سے اسے محظوظ کرے گا اسی لیے اللہ رومی نے ایک جگہ دعا فرمائی کیا عجیب دعا فرمایا اے اللہ مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے اے اللہ مجھے مجھے جو ہے تیرے جمال کی گلیوں کی سیر کرا دے مجھے تیرے جمال کی گلیوں کی سیر کرا دے تاکہ دنیا کے بد نظری سے میری حفاظت کر لو اور اللہ تیری ہدایت کے راستوں میں مجھے چلا دے تاکہ دنیا کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا لو کیسی بہترین دعا کیسی بہترین دعا تو عقائد میں بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو اعتدال پر رکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند بالا ہے لیکن باب عقیدہ کے اندر ہم ربوبیت پر نہیں جائیں گے ہم اللہ پر نہیں جائیں گے بلکہ ہم آپ کو پیغمبر تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء سمجھیں گے یہ ہے استقامت کا معنی دوسری کچھ باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی مجلس میں عرض کروں گا استقامت ایک بہت بڑا مضمون ہے ایک لفظ جو استعمال کیا اللہ کے حبیب کو اللہ نے یوں کہہ دیا تھا فرمایا استقیم سورہ ہود کے اندر جو لفظ ہے فرمایا سم مستقیم فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم نے تمہیں ہدایت دیے تم اس پر مستقیم رہو اللہ کے حبیب فرماتے کہ اس آیت نے مجھے براہ کر دیا براہ کرنے کا کیا مطلب استقامت شریعت کے مطابق چلنا شریعت کے مطابق چلنا تو یہ یہ استقامت کا لفظ جو ہے بہت وسیع معنی رکھتا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت متحرہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے شریعت کے مطابق جمنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی کا یا رحم درو شریف پر لیجیے اللہ صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیانہ و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے کوتاہیوں سے دروزر فرما اللہ ہماری سیاح کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں کافروں کا تخت مشق نہ بنا اللہ ہمیں عزت عطا فرما زندگیوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما حرام سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمیں جائز کاموں کی توفیق عطا فرما ناجائز کاموں سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمارے بدن کو صحیح استعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ ہماری نگاہوں کو اللہ تیرے قرآن کے دیکھنے میں اور تیرے کعبہ کے دیکھنے میں اور اللہ تیرے توحیدی دلائل کو دیکھنے میں لگانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کے حاجات کو پورے فرما سب کی ضرورتوں کو پورا فرما اے اللہ جب تک جلائیں آبر و عزت ایمان کے ساتھ جلانا اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا اللہ ہم تو ایمان کی بھوکے ہیں تو ایمان کے بھوکے کے ہیں اللہ موت کی گھڑی بڑی خطرناک ہوتی ہے شیطان ایمان لوٹنے کے در پر ہوتا ہے اللہ ایک طرف دنیا چھوڑنے کا غم ہوتا ہے چمچیوں سے پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے اللہ ایسے وقت میں اگر آپ نے ہماری حفاظت نہیں فرمائی تو شیطان ہمیں جہنم میں دھکیل دے گا اللہ آپ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے اللہ ہم تیرے قرآن پر مرنا چاہتے ہیں ہم تیری حدیثوں پر مرنا چاہتے ہیں اللہ ہم تیرے دین پر مرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم دنیا پر مرنا نہیں چاہتے ہم دنیا پر مرنا نہیں چاہتے ہم دنیا پر مرنا نہیں چاہتے ہم بازاروں میں مرنا نہیں چاہتے ہم تو تیری مسجدوں میں مرنا چاہتے ہم تو تیرے مدرسے میں مرنا چاہتے اللہ مرنے کے بعد والی زندگی بھی بہت آسان فرمانا سارے لوگ چھوڑ چھاڑ کر چلے آئیں گے اور دو تین دن تک اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے پھر وہ بھی بھول جاتی ہے تو بہترین آپ ہماری ہماری مانوسیت فرما لینا اللہ آج ہم قبرستان میں جا رہے ہیں وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جو دنیا میں ٹھنڈی لگتی تھی تو تین تین سویٹر پہنتے تھے آج ان کی قبروں سے پانی چل رہا ہے دنیا میں کپڑا ذرا سا خراب ہو جاتا تھا نکال کر پھینک دیا کرتے تھے آج کیچڑ میں سوئے ہوئے ہیں اپنے قریب ہمیں بھی اسی جگہ آنا ہے ہمیں بھی اسی جگہ آنا ہے ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دنیا کی غفلتوں نے اور شیطانی خیالات نے ہمیں آخرت سے بہت غافل کر دیا اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما آخرت کی فکر نصیب فرما ہمارے دلوں کو دنیا سے خالی کر کے اے اللہ آپ ہمارے قلوب میں بس جائیے آپ ہمارے قلوب میں آ جائیے آپ ہمارے قلوب میں اتر جائیے اللہ آپ کی تجلیہ اتار دیجئے آپ کی تجلیہ اتار دیجئے رب کریم ہم نے سنا ہے تو قیامت میں یوں کہے گا ممتاز تاض بھائی ہے مجرموں الگ ہو جاؤ جب تیرا یہ اعلان ہو تو اللہ تو ہمیں ہوئے جہل کے ساتھ نہ کرنا تو ہمیں ابو لہب کے ساتھ نہ کرنا ہمیں تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ کر دینا ہمیں صحابہ اولیاء تابعین کے ساتھ کر دینا اللہ ہمارے راجوں کو نہ کھولنا اگر تم نے راج کو کھول دیا تو ہم سب گندے نظر آئیں گے ہماری اولاد کہے گی اور گندے باپ تو کتنا نالائق تھا اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا ہمیں زلیل نہ کرنا ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے مقروضوں کے طرز کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما ہمارے والدین بقید حیات ہو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما اگر انتقال ہو چکا ہے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اللہ ہماری بیویا اس مبارک مہینے میں اپنے شوہروں کی فکر میں روزوں کے ساتھ دن بھر چولہے پر گرم گرم آگ میں میں تپتی رہتی ہے رب کریم ان کا بڑا احسان ہے اللہ ان پر تیری رحمت لازم فرما ان کی عبادتوں کو قبول فرما ان کا احسان ہے اللہ ہم تو بیٹھے ہوئے تیاری میں افطاری کر لیتے ہیں دھوپ وہ برداشت کر رہی ہے اے اللہ روزوں کے ساتھ پورے دن کی تھکاوٹ وہ برداشت کر رہی ہے اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلا عطا فرما ان کو جزائے خیر عطا فرما ان کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مارا مال فرما اے اللہ ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرما اے اللہ ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرما اے اللہ ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتی کا